حضرت یوسف اموی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امام بن کر نماز پڑھائی وہ نماز میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے جبکہ انہیں بیٹھنا چاہیے تھا لوگوں نے سبحان اللہ کہا لیکن وہ کھڑے رہے پھر انہوں نے نماز پوری کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھول جائے تو وہ ان دو سجدوں کی طرح سجدے کرے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکسٹھ